زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی قرآن کرنے سے منع کیا میں یہ نہیں کہتا تمہیں منع کیا حضرت علی نے اپنے حوالے سے جو سنا وہی بتایا پچھلی حادیث سے واضح ہوتا ہے کہ حکم سب کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر